ولن ابدا بما قدمت اور وہ اپنے ماضی کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کی تمنا کبھی بھی نہ کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وہ بھلا موت کی تمنا کیسے کر سکتے تھے وہ تو طول عمر کی حد درجہ خواہش رکھتے تھے کیونکہ موت کے بعد انہیں اپنے برے انجام کا پتہ تھا وہ تو چاہتے تھے کہ جتنا دن ہو سکے موت ان سے ٹلتی رہے تاکہ عذاب سے بچے رہیں وہ تو مشرقین سے بھی زیادہ زندگی کے خواہاں تھے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہ تھی اور جو موت کے بعد دوبارہ زندگی پر یقین نہیں رکھتے تھے اسی لیے دنیا میں لمبی عمر کی خواہش رکھتے تھے مجاہد یود دہم لو یعمر و سنتن کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ گناہ نے طول عمر کی خواہش بڑھا دی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہما وما ہوا بمزحزہ ہی من العذاب الضب ایمر کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی